وہ ذات جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کی تنہا مالک ہے اور جس نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے اور جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو ایک نپتلا انداز ادا کیا ہے